اور جہاں سے گریز جان سے عشق جان سے عشق اور جہاں سے گریز دوستوں نے کیا کہاں سے گریز کیا کہنے سوالہ سوالہ سوالہ سوالہ جان سے عشق اور جہاں سے گریز دوستوں نے کیا کہاں سے گریز ابتدا کی تیرے قصیدے کی ابتدا کی تیرے قصیدے کی اب یہ مشکل کروں کہاں سے گرے کیا کہنے سبحانہ سبحانہ ابتدا کی تیرے قصیدے کی اب یہ مشکل کروں کہاں سے گریز میں وہاں ہوں جہاں جہاں تم ہو میں وہاں ہوں جہاں جہاں تم ہو تم کرو گے کہاں کہاں سے گریز میں وہاں ہوں جہاں جہاں تم ہو تم کرو گے کہاں کہاں سے گریز کر گیا میرے تیرے قصے میں کر گیا میرے تیرے قصے میں داستان گو یہاں وہاں سے گریز کیا کہنے ہیں کر گیا تیرے میرے قصے میں داستان گو یہاں وہاں سے گریز جان سے عشق اور جہاں سے گریز دوستوں نے کیا کہاں سے گریز